واپس آ جاؤ قبول کر لیں گے حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بیس سالہ نوجوان تھا ایک بار شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا اے جوان آدمی تم نے توبہ میں جلدی کر لی ابھی کچھ دن اور دنیا کے مزے لوٹ لو توبہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے کچھ نوا جوانی ڈھلے تو توبہ کر لینا وہ شیطان کی باتوں میں آ کر دوبارہ گناہوں میں ڈوب گیا مگر فطرت اور قسمت اچھی تھی چند دن کی غفلت کے بعد اسے ہوش آ گیا وہ تنہائی میں جا بیٹھا اور نیکی کے دنوں کو یاد کر کے رونے لگا وہ کیسے پیارے دن تھے اور کہنے لگا اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے قبول فرمائیں گے یا نہیں اچانک اسے آواز آئی اے فلان تم نے ہماری عبادت کی تو ہم نے تمہاری قدر کی پھر تم نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے تمہیں مہلت دی اور اب پھر تم اگر واپس آ جاؤ گے تو ہم تمہیں قبول کر لیں گے اے میرے مالک میں آ رہا ہوں حضرات انبیاء علیہم السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا مگر وہ کتنی زیادہ توبہ کرتے تھے ہم بھی وضو کر کے تیز تیز قدم مسجد کی طرف یا محاذ جنگ کی طرف چل پڑا کریں اور کہا کریں اے اے میرے اللہ اے میرے مالک میں آ رہا ہوں گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہوں اور اپنی مصیبتوں کے بارے میں سوچا کریں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے گناہوں کی سزا ہے وہ میری گناہوں کی سزا سے بہت کم ہے اگر اللہ تعالیٰ سزا دینے پر آ جائیں تو ہم ایک سانس بھی نہ لے سکیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم پر یہ مصیبت آئی ہے یہ پریشانی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہم پر برس رہا ہوتا ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کی مصیبت میں فرما رہے تھے کہ یا اللہ جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا غلطی مجھ سے ہوئی آپ تو سبحان ہیں